اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اچھا رول نمبر بارہ آپ بتائیں کہ کنویں کو کیا کہتے ہیں عربی میں کنویں کو کنواں نہیں ہوتا پانی والا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا جی تو رول نمبر تین آپ بتائیے کہ باورچی خانے کو کیا کہتے ہیں عربی میں کیا ہے کہاں ہیں لوگ Hmm. مطبخ جزاک اللہ خیر اچھا اچھا جی تو الماری جو ہوتی ہے الماری اسے کیا کہتے ہیں رول نمبر دس رول نمبر دس آپ بتائیے کہ الماری کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں الماری یا بہت ساری الماریاں ہوں اسے کیا کہتے ہیں رول نمبر دس سے سوال ہے جی جی آپ سے سوال ہے عربی زبان میں الماریوں کو کیا کیا کہتے ہیں الماری الماریاں خزاناتن ٹھیک ہے خزاناتن جزاک اللہ رول نمبر آٹھ آپ موجود رول نمبر آٹھ آپ بتائیں کہ گودام کو کیا کہتے ہیں گودام کو جی جی ٹھیک بتایا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ اسی لیے کہا میں نے جزاک اللہ خیر و احسن الجزا بارک اللہ فی علمک و ملک مستعودہ بھی کہتے ہیں ٹھیک دونوں لفظ آتے ہیں مخزن بھی کہتے ہیں مستعودہ بھی کہتے ہیں دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی پہنچ گئے اچھی بات بس خیانت کوئی نہ کرے ہمارا زن غالب رہنے دیجیے حسن زن جی تو رول نمبر سولہ ہیں آپ موجود نئے اسٹوڈنٹ جدید طالب علم طالب جدید اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم و عمل عمر جان مال میں برکت عطا فرمائے تمام ساتھیوں کے جی تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بوڑھی عورت کو کیا کہتے ہیں عربی میں بوڑھی عورت کو کیا کہتے ہیں عربی میں کیوں جی ایسا تو نہ کیجیے آپ رول نمبر آٹھ کیا ہے رول نمبر بارہ ان کو ذرا لین پہ لائیں یار ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی کوئی ترتیب بنائیں بیچارے خود پریشان نہ ہوں اور یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں کم از کم ٹائم سیٹ نہیں ہوا کچھ کر لیں آپس میں اب تو کافی دن ہو گئے ان کو آئے ہوئے تو اب تک تو ہو جانا چاہیے تھا دس منٹ دے دیں پندرہ دے دیں لیکن یہ ہو کہ کم از کم ترتیب پہ آ جائیں یہ پریشان بھی نہ ہوں اور یہ ہے کہ ایک ترتیب پہ ایک نظم پہ چل پڑیں رہی بات جو پیچھے کم از کم گزر گیا ہے اس کو تو چلیں آہستہ آہستہ یہ کور کرتے رہیں جو آگے اسباق چل رہے ہیں جس میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ گزشتہ اسباق یاد کیے جائیں اب مثلا یہ الفاظ کے معنی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ پیچھے کے اسباق پڑھیں یا نہیں پڑھیں کچھ قواعد کا خیال تو ظاہر ہونا پڑے گا جب ہم ترکیب کریں گے یا تمرین حل کریں گے یا سبب پڑھیں گے اس میں تو ظاہر ہے ضرورت تو پڑے گی ان کو گزشتہ اسباق کی لیکن الفاظ کے معنی یاد کرنے میں گزشتہ اسباق کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے یہ تو کم از کم یاد ہونے چاہیے آپ بھی یاد رکھیں اور یہ آپ ساتھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ اپنا وقت زیادہ نکالیں جس وقت آپ کے ساتھیوں کے پاس ٹائم ہے آپ اس وقت میں اپنے کاموں کو ادھر ادھر کر کے کریں کیونکہ آپ کو سیکھنا ہے کسی نے آپ کو سکھانا ہے میں ان سے مخاطب ہوں رول نمبر سولہ سے ٹھیک ہے اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں یہ رول نمبر بارہ ہیں ٹھیک ہے رول نمبر بارہ حمزہ اقبال کے نام سے ہیں ان سے آپ تعاون کی ان سے آپ ملیں ان سے پوچھیں جو بات آپ کو پوچھنی ہے کلاس کے نظم کے حوالے سے اسباق کے حوالے سے گزشتہ اسباق کی ریکارڈنگ چاہیے کچھ بھی چاہیے یہ آپ کے ساتھ فل تعاون کریں گے ان شاء اللہ عزیز ٹھیک ہے جی تو یہ ہے کہ آپ اب توجہ دیں کافی جو سبق گزر چکے ہیں وہ تو گزر چکے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کور کریں لیکن جو کم از کم اب چل رہے ہیں یہ تو نہ ضائع ہوں موجود ہونے کے باوجود سبق ضائع نہ ہو ٹھیک ہے اللہ حکم تو یہ الفاظ کے معنی آپ کو یاد کر کے آنے چاہیے تھے یقیناً لیکن آپ نے یاد کر کے آئے اچھا رول نمبر دو آپ بتائیں کہ بوڑھے آدمی کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں رول نمبر دو رول نمبر دو سے سوال ہے بوڑھے آدمی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں شیخ ماشاء اللہ جزاک اللہ ٹھیک ہے اچھا جی ہاں شیخ بھی کہتے ہیں عجوز بھی کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا رول نمبر چھ جی بالکل بولا جاتا ہے بڑے آدمی کو کہتے ہیں با ادب آدمی کو تو چونکہ جب انسان ضعیف اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ با ادب صحیح بن جاتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے تو اس کو بھی شیخ اسی وجہ سے کہتے ہیں ورنہ خاص جو بوڑھے کے لیے لفظ ہے وہ عجوز ہی ہے جی تو آپ بتا دیں کہ چست آدمی کو کیا کہتے ہیں رول نمبر چھ چست آدمی کو کیا کہتے ہیں عربی میں جی نشیتن چست ٹھیک اچھا جی رول نمبر چودہ ٹھیک ہے جی اچھا رول نمبر چودہ آپ بتائیں کہ کتب خانہ یا لائبریری کو کیا کہتے ہیں رول نمبر چودہ مکسلر پہ ہیں نہیں نہیں نہیں وہ تو تیرہ ہیں میں نے کیا پوچھا انہوں نے کیا جواب دیا ہے میں نے تجارتی کو خانہ نہیں پوچھا میں نے محض کو خانہ یا لائبریری پوچھا ہے جی مکتا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اچھا جی اب آ جائیں ذرا سبق کی طرف ہوں عشر ادرس السامن عشر تو رول نمبر بارہ بتائیے کہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے ادر عشر رول نمبر بارہ ادرس السام ناشر کا کیا ترجمہ ہوگا جی اٹھارہواں سبق ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی تو اب اس میں دو جو ہے نا پیراگراف کے اندر دو مختلف چیزیں بیان کی ہیں مفرد اور مرکب مفردات یا مرکبات مرکب کو جملہ بھی کہتے ہیں ظاہر جملہ بھی اس کے ایک نام ہے آپ کو آواز کیوں نہیں آ رہی اپنا سسٹم چیک کیجئے کہیں آپ نے والیوم آف تو نہیں کر لیا ہوا اچھا جی تو سب سے پہلے کیا ہے مفردات پھر اس کے بعد کیا ہیں مرکبات جملے پہلے مفردات یعنی الگ الگ الفاظ پھر انہی مفردات کو ملا کر جملے بنانا اور مرکبات یعنی کہ مرکب کئی سارے جملے مفرد کہتے ہیں ایک کو اکیلے کو الگ الگ لفظ اور ایک مرکب جملے ٹھیک ہے جیسے کہیں کہ جی جی تو تو مفرد اور مرکب جیسے ایک آدمی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے مفرد ہے اکیلا ہے تنہا ہے اور اگر بہت سارے لوگ ہوں ملے جلے ہوں قوم ہو پوری ٹھیک ہے تو اسے کیا کہا جا سکتا ہے یعنی بہت سے لوگ کئی سارے لوگ تو مفرد ایک اور جملے اور یہ چیزیں کیا ہے بہت سارے لوگ یعنی جملے جس میں بہت ساری چیزیں ہوں کئی ساری چیزوں کو ملا کر کئی سارے مفردات سے مل کر بنے ہوئے کلام کو جملہ کہتے ہیں کلام کہتے ہیں مرکب کہتے ہیں یہ ساری باتیں اسی کی ہیں جی چلیے جی عشر اٹھارہواں سبق الملہ المفردات اس کے بعد مفردات ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے الجمل کہتے ہیں تحت مرکبات اور جملوں کو بیان کیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں کتبن ایک ایک لفظ سے پوچھوں گا میں جی المفردات المفردات کے اندر سب سے پہلے کتبن ٹھیک ہے قطب آپ لوگ تقریباً یہ ہے کہ سبھی جانتے ہوں گے کتبن کتاب کی جمع ہے کتابیں اب باب کی جمع ہے دروازے تو ہا الا اے کے کیا معنی ہے ہا الا کے کیا معنی ہے رول نمبر چار جی رول نمبر چار ہا الا کا کیا مطلب ہے جلدی سے جی جی اب ان کے لیے میرے خیال سے اب بھی آواز کلیئر نہیں ہوئی چلیے رہنے دیں ہوں ہاں اولا اسمائے اشارہ میں سے ہے اور اس کا مطلب ہے یہ سب جی آپ کا جواب بھی مل گیا اولا کا وہ سب ٹھیک ہے اولا کا وہ سب غروفات کیا کے کیا معنی ہوں گے رول نمبر دو جی جی مجھے مل گیا میں نے کہہ بھی دیا کہ مجھے ان کا جواب مل گیا جزاک اللہ ہوں غرفات ان کے کیا معنی ہیں یہ آپ سے سوال ہے رول نمبر دو رول نمبر دو کمرے ٹھیک ہے خزانہ تم کیا ترجمے ہوں گے خیزانات رول نمبر چھ کمرے ٹھیک ہے کے کیا ترجمے ہوں گے خیزانات رول نمبر چھ رول نمبر چھ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں چاہیے کہ خزانات کا ترجمہ کر دیجئے بہت سارے کمرے تو آپ نے تو میرا خیال سے کچھ اور ہی لکھ دیا تھا رول نمبر چھ الماریاں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ شوارع شارع ان کی جمع ہے یہ کیسے کہتے ہیں کہ خزانات کا ترجمہ رول نمبر تین رول نمبر تین شوارع آپ نے میرا حال سے کچھ اور ہی لکھ دیا تھا الماریاں ٹھیک ہے جی جزاک اللہ شوارع شارع ان کی جمع ہے یہ کسے کہتے ہیں ہاں سڑکیں مجتہدونہ مجتہد سے ہے اس کے کیا معنی ہوں گے رول نمبر ایک ماشاء اللہ چلتے رہیں آپ بھلے لیکن یہ ہے کہ رول نمبر بارہ سے رابطے میں رہیے گا رول نمبر سولہ آپ سے کہہ رہا ہوں جی رول نمبر ایک مجتہدون ما مانا ہو ما ہو اس کے کیا معنی ہیں Hmm. جی رول نمبر ایک پتہ نہیں ہے کہاں گم سم ہے چلیے خیر رہنے دیتے ہیں ان کو مجتہدون مجتہد سے اجتہاد سے کوشش ٹھیک ہے تو محنتی مجتہدون محنتی انتنا انتنا رول نمبر دس کیا معنی ہے انتنا کے رول نمبر دس سے سوال ہے رول نمبر دس انتنا تم سب عورتیں جزاک اللہ سمینتن سمینتن نحیفتن متوسطتن جی سمینتن رول نمبر چار اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر چار ہاں سمینہ تن یہ ہو گیا تو نحیفہ تن کبھی بتائیے اور آگے متوسطتن تن کبھی بتائیے تینوں کے معنی بتائیے ترتیب وار پہلے سمینہ جو آپ نے بتا دیا جزاک اللہ پھر نحیفہ اور متوسطہ اس کا نہیں پتہ کمال ہے ظاہر ہے ایک موٹا ہوگا ایک پتلا ہوگا تو باقی کیا رہ گیا درمیانہ نہ موٹا نہ پتلا ٹھیک ہے موٹا پتلا درمیانہ متوسط ہم اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے تو متوسط ہے ٹھیک ہے درمیانہ تو سمینہ تن موٹی نحیفتن پتلی متوسط درمیانی سمین ہوتا تو موٹا نحیفن پتلا متوسط درمیانہ جی ہوں چلیے جی آگے ہے مل مل آقاتن رول نمبر ایک سے سوال ہے رول نمبر ایک سے مل آقاتن کا کیا ترجمہ ہے ملعقا چمچا چمچہ کے لیے کیسے ہوتا ثمین تن سمین نن ہوتا آگے تانہ ہوتی ٹھیک ہے نہی فتن فن ہوتا آگے تانہ ہوتی متوسطن ہوتا یعنی متوسطہ تن آگے گول تینوں کے اندر ہٹا دیجئے تو باقی جو بچے گا وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا سمین نحیف اور متوسط سمجھ آیا رول نمبر دس جی اچھا جی ملاقتن چمچہ جزاک اللہ آگے ہے قصیرتن قصیرتن جی آپ بتا سکتے ہیں اس کا قصیرتن کا معنی ہوں چھوٹا ماشاء اللہ بہت اچھا بہت خوب بہت بہت بہت بہت اچھا جزاک اللہ خیر و احسن الجزا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائے اور آپ سب کے جی قصیرتن چھوٹا چھوٹے قد والا کیا کہتے ہیں ٹگنا کثیراتن ٹگنا اچھا جی آگے ہے عطلتن عطلتن رول نمبر تین رول نمبر تین وہ تاخیر سے جواب دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں رول نمبر تین بہت اللہ کے معنی بتائیے انہ علیہ رول نمبر بارہ آپ بتائیں اوت زانے کا تانے کا آخری تینوں کے معنی بتائیے چھٹی ابھی تک کہاں تھا چھٹی کر لی تھی تم نے ٹھیک ہے جزاک اللہ اچھا آگے زانے کا اور تانے کا دونوں کا بتائیے رول نمبر بارہ زانے کا کہ کیا ہے اور تانے کا کیا ہے بک میں دیکھ کر بتائیں کیوں لو جی سبحان اللہ کیوں بھائی لکھا آپ نے کیا ہے پھر لکھا تو یہی کہ دیکھ کے بتائیں اچھا جی زانے کا وہ دو مرد اور تانے کا وہ دو عورتیں جزاک اللہ ٹھیک ہے اب آ جاؤ جملوں کی طرف سب ٹھیک ہو گیا ہاتھ آنے شجارت آنے ہاتھ آنے تسنی کے لیے آتا ہے اور جب کہ وہ دو مرنس ہوں ٹھیک ہے جی ہاتھ آنے شجارت آنے وہ دو درختیں ٹھیک ہے نا ہاتھ آنے علم آنے یہ دو کیا ہیں قلم ہیں حاض ہی اقلام حاض ہی اقلام قلم کی جمع ہے یہ کیا ہیں قلم ہیں حاض ہی ساعتن یہ گھڑیاں ہیں آپ نے بک سے دیکھے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جب پوچھا جائے تو پھر نہیں اللہ اکبر حاض ہی ابواب المسجد یہ کیا ہیں مسجد کے دروازے ہیں تل کا غور و وہ کیا ہیں طلباء کے کمرے ہیں کیا نام اس کا ٹھیک ہے ہا اولا اے اولادن ہا اولا اے یہ لڑکے ہیں ہا اولا تلمیزات یہ شاگرد بچیاں ہیں یا یہ طالبات ہیں طالبات ہیں ٹھیک ہے ان تما طالبان تم دو طالب علم ہو مذکر کے لیے ہے دانے کا ولادان وہ دو بچے ہیں ٹھیک ہے تانے کا تانے ولادان لڑک پن میں جو ہوتے ہیں طفلا بالکل بچے کو کہتے ہیں تانے کا طفلا تانے وہ دو بچیاں ہیں چونکہ منس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد پھر مکمل جملے ہیں نحن مسلمونہ ہم مسلمان ہیں الاء رجال جال صالح وہ نیک مرد ہیں نیک صالح ہا الاء ان یہ عورتیں ہیں یا ہاں ان صالحات صالحات یہ کیا ہے نیک عورتیں ہیں صالحات وہی نیک اور ان عورتیں الاساتذہ تو فی مکتب المدیر اساتذہ اساتذہ ہو جائیں گے فی مکتب المدیر مدیر محتم کو کہتے ہیں تو محتم صاحب کے دفتر میں ہیں المکتب دفتر کو بھی کہتے ہیں مکتب مکتب میز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ڈیکس کے لیے ٹھیک ہے المعلمات و بین طالبات استانیہ کیا ہیں طالبات میں ہیں طالبات کے بیچ ہیں یعنی طالبات کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوئی ہیں معلمات استانیہ بین طالبات کس کے درمیان طالبات کے درمیان ٹھیک ہے حاضی ہی کتب یہ عربی کتابیں ہیں کتب کتابیں عربیت عربی حاضی ہی خزانات المکتبت حاضی ہی خزانات المکتبت یہ مکتبے کا یا کتب خانے کا گودام ہے حاضی ہی یہ خزانات المکتبت کتب خانے کا گودام ہے خزانات گودام ٹھیک ہے حاضی ہی بیت المتوسطن ہاں نہیں نہیں خزانات کیا کہتے ہیں اس کو الماریاں یہ مکتبے کی الماریاں ہیں معذرت کے ساتھ حال ہی خزانات الماریاں المکتبت مکتبہ کتب خانہ یہ کتب خانے کی الماریاں ہیں سمجھ آ رہی ہیں نا آپ سب لوگوں کو جی بتائیے ذرا جی ٹھیک ہے تو حال ہی خزانات المکتبت یہ مکتبے کی ہیں حال ہی بیت المتوسط یہ درمیانہ گھر ہے نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت بڑا ہے درمیانہ گھر ہے ذا کا میدان واسع وہ کھلا میدان ہے ٹھیک ہے وہ کھلا میدان ہے کھلی جگہ ہے تل کا غرفت ضئیقتََََََََََََََََََََََََََََََََََََ تل کا غرفت ضيقتن وہ کمرہ تنگ ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تنگ ہے قطن مانا تنگ تنگ کمرہ ہے حال ہی برون عمیقن عمر قن ہونا چاہیے اس کو عمیقتن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے عمیقتن قطن بھی کہہ دیں کہ حال ہی برون عمی قطن یہ قن بھی آتا ہے کہ یہ کنواں کیا ہے گہرا ہے عمیق گہرا گہرا اکبر آگے ہے قواعد الاملا ہا اولا کہتے ہیں کہ ہا الا پڑھنے میں تو ہا یعنی ہا کے بعد الف پڑھا جاتا ہے پھر الا پھر حمزہ اور لام پھر آگے حمزہ ہا الا لیکن لکھنے میں ہا کے بعد الف نہیں لکھا جاتا بلکہ محض ایسے ہی لکھا جاتا ہے ہا اور واؤ ملا کر واؤ کے اوپر حمزہ ہا پر کھڑی زبر کبھی لکھ لکھتی جاتی ہے اور کبھی نہیں لکھی ہوتی تو ہا الا اس کو پڑھتے ہا ای ہیں لیکن لکھنے میں ایسا نہیں ہوتا یہ آپ کو املا کی غلطیاں بتا رہے ہیں املا لکھنا جو بولی جاتی ہے ہا الا اے پڑھنے میں ہا او لا اے جیسے آپ بریکٹ میں دیکھ رہے ہیں الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں الف نہیں لکھا جاتا آگے ہے او لا اے کا یہ بھی پڑھنے میں او لا اے کا ٹھیک ہے واؤ ویسے یعنی پڑھا نہیں جاتا نہیں پڑھا جاتا بلکہ او لا ایک حمزہ پر ضمہ پھر آگے لا ایک لیکن لکھنے میں یہ واؤ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اولا ایک پڑھنے میں اولاکا الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن الف لکھا نہیں جاتا ٹھیک ہے اولا ایک یعنی لام کے بعد انہوں نے واؤ کی طرف ہاں نیز الف کے بعد واؤ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا اسی طرح اولاکا کے اندر لام کے بعد الف لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے الا ایک ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو گئے قاعدے الف مدہ نہیں ہے دونوں میں لیکن لکھنے میں جی جی بالکل جو سمجھا آپ نے ٹھیک سے سمجھا آگے سب کو سمجھ بس آج مختصر سا تھا اس میں کوئی تمرین بھی نہیں تھی اگلا سبق جو ہے ادر ساس عشر انیسواں سبق ٹھیک ہے انیسویں سبق کے الفاظ کے معنی ہیں مختصر سے رنگوں کے نام ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور قاعدے کو آپ نے دیکھ کر آنا ہے ساتھ ساتھ تمرین پر بھی ایک نگاہ ڈالنی ہے الفاظ کے معنی قاعدہ یاد کر کے آنا ہے رول نمبر سولہ آپ کو الفاظ کے معنی ازبر یاد ہونے چاہیے کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ سبق ہوگا دوبارہ سے الطریقۃ الاثریہ کا تو آپ کو تمام الفاظ کے معنی جو آخر میں لکھے ہوئے اگلے سبق کے ادر ستأ عشر جو انیسواں سبق ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے ٹھیک ہے پی ڈی ایف کو چھوڑ دیں اصل کتاب منگوائیں آپ اگر پاکستان کے اندر ہی ہیں تو جہاں کہیں سے بھی اطریقۃ الاسریہ بھی کتاب منگوائیں علم النحو بھی کتاب منگوائیں اصل ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر پڑھیں ادر ستاس عشر کے الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے اچھے طریقے سے آپ کے لیے خاص طور سے یہ حکم ہے ٹھیک ہے اور باقی سب کے لیے بھی باقی سب جانتے بھی ہیں الفاظ کے معنی قاعدہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے اور تمرین کو اپنے ہی خیال میں اپنے ہی وہم میں اپنے ہی گمان میں ٹھیک سے حل کر کے آنا ہے تمرین کو یہ ہوگی بات سبق کے حوالے سے اور کلاس کے ٹائم کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کلاس ان شاء اللہ عزیز کل سے آٹھ بج کر پینتالیس منٹ پہ پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگی آٹھ بج کر پینتالیس یعنی جیسے ہمارا وقت چل رہا ہے اس سے ٹھیک پہلے ہم چلے جائیں گے پندرہ منٹ پیچھے نو بجے کلاس شروع ہوتی ہے تو کب ہوگی آٹھ بج کر پینتالیس منٹ پہ ان شاء اللہ عزیز پونے نو ٹھیک ہے نو بجے سے پندرہ منٹ کم ان شاء اللہ عزیز ٹھیک سے الفاظ کے معنی قاعدہ یاد کر کے آنا ہے اور تمرین بھی آپ ساتھیوں نے حل کر کے آنی ہے بالکل وقت پہ آیا کریں دیر سویر نہ کریں ہم سبق ہوگا کل علم النحب کا اور انشاءاللہ اس کو ایک ٹھکانے تک بھی پہنچائیں گے اس لیے وقت پر تشریف لائیے کلاس سے پانچ منٹ پہلے آپ لوگ سب حاضر ہو جائے گا آٹھ بج کر چالیس منٹ پہ آپ سب نے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ